لاکھوں کی کار کروڑوں کا بے پرواہ ایٹیٹیوڈ روڈ سیفٹی کو طاق پر رکھتے ہوئے کیا آپ جانتے ہیں کہ سال دو ہزار بائیس میں انڈیا میں چار لاکھ سولہ ہزار تین سو بارہ روڈ ایکسیڈنٹس نمایاں ہوئے ہیں یعنی اس ڈیٹا کے مطابق انڈیا میں اس سال میں ہی ہر ایک گھنٹے میں انیس افراد کی موت روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوئی ہے کیا ہم ناظرین واقع چاہتے ہیں یا ایز اے سٹیزن جانتے ہیں کہ روڈ سیفٹی کے لیے ہمارے پاس کیا قانون ہے کیا یہ سیفٹی صرف ہمارے لیے ہے یا سٹیزنس کے لیے بھی ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام لیگل ایڈوائس میں انڈیا میں نو پرسینٹ سے بھی زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس میں ٹین ایجرس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے جی ہاں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو عمر سے پہلے گاڑی چلانے کی اجازت دیتے ہیں اور جب ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں so who is responsible for that وہ بچے ان کے ماں باپ یا وہیکل اونر کیوں ہماری سوسائٹی میں آخر یہ کلچرل اسٹگما پیدا ہو چکا ہے کہ وومین آر بیڈ ڈرائیورس جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے وومن اور مین ان دونوں کو سرکار ایکولی اپارچونیٹی دیتی ہے لائسنس بنانے کے لیے اور روڈ پر گاڑی چلانے کے لیے لیکن آخر کیوں یہ اسٹگما پیدا کیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائز میں اور اس وقت ہمارے ساتھ روڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہے چینل ون کے اسٹوڈیو میں شہر کے مشہور و معروف ایڈوکیٹ جناب گجانند چوہان صاحب ایڈوکیٹ گجانند چوہانٹ legal practice law in Thane Kalyan Navi Mumbai Vasai for the last fourteen Bombay high court for tenures around fifteen hundreds honorary secretary once districts lawyer he was elected as a second highest vote getting for force اگوزو delivered more than two hundred lecture لاور Maharashtra and Goa social worker تا Satpal who was associated with the of Mamta Bal Sadan for the last six so please welcome advocate Gajanan Chauhan sir on a show. Hello sir. Hello. Welcome to our show sir. And thank you so much sir کہ آپ یہاں پر آئے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین جو ہیں آج آپ کے اتنے سالوں کے جو تجربے سے ان کو جو ہے بہت فائدہ ہونے والا ہے so thank you so much فوکا می تھینک یو عباس اس سے پہلے کہ ہم سر کے سامنے جو ہے ہمارے سوالات رکھے ہمارے ناظرین کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے سوالات کیا ہیں ہٹ اینڈ رن کیس میں پائے جانے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ وکٹم کی مدد کرنے والوں کے ساتھ قانون کا رویہ کیا ہے کیا کوئی اسکیم یا انعام ہے انہیں انکریج کرنے کے لیے ڈرنک اینڈ ڈرائیو کرنے والوں کے ساتھ قانون کس طرح سے برتاؤ کرتی ہے اور انہیں کتنی سخت سزا دی جاتی ہے ریش ڈرائیورز کے لیے کتنے سخت لاز ہیں انڈر ایج ڈرائیورز اگر بائک یا کار چلاتے ہوئے پائے گئے تو ان کے لیے کیا سزا ہے women drivers and their issue facing on road road safety traffic police کے کیا رائٹس ہے and what if you are violating the traffic rules public transport cabs and rickshaws rights تو ناظرین ہم شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے کوشچن سے سر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں کئی دفعہ جو ہے ہٹ اینڈ رن کے کیسز بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو ایسے میں ہٹ اینڈ رن کیس میں پائے جانے والے اکیوز کے ساتھ ہوتا کیا ہے دیکھیے ہٹ اینڈ رن کا سائیکولوجی جو ہے جی اس کے پیچھے والی جو ڈرائیور کی مانسکتا جو ہے جی اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں پہ ایک آدمی سیریسلی گھائل ہوا ہے یا مر گیا ہے جی تو ڈرائیور کی ٹینڈنسی رہتی کہ میں یہاں سے بھاگوں نہیں تو میرے کو پبلک مارے گی جی پینکنگ موڈ پینکنگ موڈ اور یہ کئی بار ہمارے ادھر ہوا ہے کہ اس جی۔ ڈرائیور کو پیٹا جاتا ہے جی جی اس کو سجا دینے کا کام پبلک کا ہے نہیں جی۔ اس کے لیے قانون رکھا گیا ہے اس کو قانون کے دائرے میں لانا ہے کورٹ اس کو جو واجبی ہوگی وہ سجا دے گی لیکن ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں ہٹ اینڈ رن میں جی آدمی اگر بھاگ جاتا ہے تو وہ ایکچولی غلط کر رہا ہے انسانیت کے خلاف وہ کام کر رہا ہے جی میں ڈرائیور ہوں یا میں بائی پاسر ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پہلا میرا فرض بنتا ہے کہ اس آدمی کی مدد کرو جو گھائل ہوا ہے جس کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے جس کو ہاسپٹل میں پہنچانا ہے جی تو جس ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کیا ہے اس نے بھی اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے اٹھا کے اس کو اپنی گاڑی میں لے سکتا ہے اگر فور ویلر ہے اگر وہ ہوش میں ہے بیٹھ سکتا ہے ٹو ویلر پہ لے اور اس کو نزدیکی ہاسپٹل میں پہنچایا جائے جی جی, جی،, جی،, جی، یہ ہونا چاہیے یہ ہوتا نہیں ہے اس لیے قانون آئی پی سی کے نیچے اور موٹر ویکل ایکٹ کے نیچے بھاگ جانے کے لیے سزا رکھی گئی ہے اور آگے جا کر جو نیا قانون آ رہا ہے جو نیا آئی پی سی آنے والا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا اس میں اس کے لیے زیادہ سزا کا پراودھان کیا گیا ہے جی اور یہاں پہ شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ دو شخص جی ایک آدمی نے جو ہے ہٹ اینڈ رن کیا دوسرے آدمی نے بھی ہٹ اینڈ رن کیا لیکن ایک نے جو ہے ہٹ اینڈ رن کرنے کے بعد اس کی مدد کی لیکن دوسرے نے نہیں کی تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور سرکار کچھ ٹریٹمنٹ میں کچھ فرق کرے گی ان کے ساتھ قانون اور سرکار اس کے ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے وجہ یہ ہے کہ جو بھاگنے والا ہے اگر وہ سی سی ٹی وی میں ڈیٹیکٹ ہو گیا اگر اس کے کار کا نمبر وہیکل کا نمبر کسی نے نوٹ ڈاؤن کر لیا پولیس کو بتا دیا اس کو بعد میں لایا گیا اس کو سزا ہو جائے گی اگر اس کا ایکسیڈنٹ میں کوئی دوش ہے جی اگر اس نے اس کی طرف سے ایکسیڈنٹ کیا ہے اور جس نے مدد کی ہے اس کے لیے کوئی ایوارڈ رکھا گیا نہیں ہے ڈرائیور کے لیے لیکن سپوزنگ ایک جنرل پبلک میں سے ایک مددگار آدمی آگے آ جاتا ہے جی اور وہ اس کا جو رول ہے وہاں سے پیشنٹ کو شفٹ کر کے وہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے جی جہاں پہ اس کی جان بچائی جاتی ہے تو سرکار نے اس کو پانچ ہزار روپئے دینے کا پراودھان کیا ہے منیمم اماؤنٹ میکزیمم بھی وہی ہے اور پانچ ہزار روپئے اس کو ایوارڈ دیا جائے گا نوازا جائے گا کہ تو نے اچھا کام کیا ہے انسانیت کا کام کیا ہے سر جیسے آپ نے بتایا کہ ہٹ اینڈ رین رن جو کیس ہوتا ہے تو اس میں اگر ایک وہ بھی فرد جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ موقع واردات سے بھاگ جاتا ہے اس کے لیے بھی سزا ویسی ہی ہے بالکل اور ایک وہ بھی شخص جو کہ جسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ جا کے اپنی ذمہ داری کو قبول کر رہا ہے یا پیشنٹ کو جا کے یو نو ایڈمٹ کر رہا ہے ہاسپٹل وغیرہ میں اس کے لیے بھی بالکل ویسی ہی سزائیں ہیں بالکل ویسی ہی پروسیس ہے قانون اس میں کوئی بھی وہ نہیں کرتا بس انسانیت کا جذبہ بھی جو ہے اس کے اندر دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا سر انسانیت کا جذبہ ضرور دیکھا جائے گا جی ایکسیڈنٹ جو ہے نا جی یہ کوئی انٹینشنل ایکٹ نہیں ہے کوئی جان بوجھ کے اپنی گاڑی کسی کے اوپر از جی، جی، ایکسیڈنٹ جس کا کوئی لاجک نہیں ہے جی ایکسیڈنٹ کس وجہ سے ہونا ہے کیوں ہونا ہے یہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا ہے بالکل ایکسیڈنٹ ہونے میں ہر ایک کی غلطی ہونی چاہیے ڈرائیور کی ایسا بھی نہیں ہے دوسرا آدمی آ کے اس کے گاڑی کے نیچے گر سکتا ہے یا گاڑی کی چپیٹ میں آ سکتا ہے جی جی جی, جی،, جی۔ تو پہلے فرض جو ہے انسانیت کا کہ پیشنٹ کی مدد کرنی ہے اور ڈرائیورس کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں تاکہ کورٹ کا کوئی جھنجٹ میرے پیچھے نہیں لگے بالکل پولیس اسٹیشن کا جھنجٹ نہیں لگے بالکل تو اس کے لیے موٹر ویکل ایکٹ کے نیچے الگ سی سزا ہے اچھا ایکسیڈنٹ میں الگ سے سزا ہے دوشی پانے پر اور موٹر ویکل ایکٹ بھی بولتی ہے کہ تو ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ گیا تھا تیرا فرض نہیں نبھایا مدد کرنے کا تیرے کو الگ سے سزا ہے جی یعنی موقع واردات سے فرار ہونا یہ اپنے آپ میں ایک الگ جرم ایک ایکسٹرا جی، جو ہے آپ کے اوپر جرم سادہ قانون یہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایکسیڈنٹ میری گاڑی کا ہوا ہے جی۔ میں نے جا کر پولیس کو انٹیمیٹ کرنا چاہیے یا تو میجسٹریٹ صاحب کے کورٹ میں جا کر انٹیمیٹ کرنا چاہیے میرے ہاتھ سے یہ میری گاڑی کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی۔ بھاگنے کا کوئی مطلب ہی ہے آگے کی کاروائی جو بھی ہو لیکن آپ کا پہلے انسان ہونے کا جو ہے جی۔ قانون اپنی کاروائی کرے گا ہر ایکسیڈنٹ کیس میں ڈرائیور کو دوشی پایا جاتا ہے ایسے تو ہوا نہیں ہے جی۔ اگر ڈرائیور دوشی ہے اس نے اگر یہ ایگزاربیٹنٹ سپیڈ پہ چلائی ہے گاڑی زیادہ سپیڈ ہے ضرورت سے زیادہ وہ بھیڑ بھیڑ جو لگی ہے پہلی بات تو یہ پبلک روڈ جو ہے اپنے دیش کی جنتا کے لیے رکھے گئے ہیں جی۔ بالکل عام آدمی کا روڈ پر پہلے ادھیکار ہے ایسا ہمارا سپریم کورٹ بول رہا ہے اچھا تو عام آدمی پہلے چلے گا اس کے بعد میں گاڑی والا وہیکل والا آدمی اس پر اپنی گاڑی اس کا سب کا حفاظت دھیان میں لیتے ہوئے اپنی گاڑی چلائے گا جی، بالکل یہاں پہ شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ اسی کے برعکس ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس مہنگی اسپورٹس کار یا بائک آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پورا روڈ ہی اسی کا ہے بالکل بالکل اور speed is my new lifestyle speed is my new you know ہمارے ایک پرسنالٹی uh, ہے ینگ جنریشن میں اسپیڈ کا کریز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا سر سے کہ جیسا کہ چاہے وہ اکیوزڈ ہو چاہے باہر سے کسی نے مدد کیا ہو اس وکٹم کی تو کیا اسے قانونی کاروائی ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے اس کا رہنا چاہیے یا نہیں نہیں ایسی بات ہے کہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جنرل سٹیزن کی ذمہ داری ہے دیش کا ناگرک ہونے کے ناطے کہ میں پہلے تو یہ بات پولیس کو بتاؤں آئی آن فون خود جا کے پولیس والا باجو والی اسٹریٹ پہ ہے اس کو جا کے بتاؤں کہ یہاں پہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعہ کی جانکاری میں پولیس میں دوں پولیس نے قانون میں یہ سہولت دے کے رکھی ہے کہ پولیس اس کو ستائے گی نہیں وہ گواہ بننا چاہتا ہے اس کو گواہ بننے دے گی اگر وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پہلی بات تو میں اس شہر سے نہیں ہوں میں دلی سے آیا ہوں تو اس کو گواہ بننے کا کمپلشن کیا نہیں جائے گا نہ کہ اس کا نام پتا ایڈریس لیا جائے گا موبائل نمبر لیا جائے گا اس کو ہراسمنٹ ہونی نہیں چاہیے جی۔ کیونکہ وہ پولیس کی اور اسٹیٹ کی مدد کے لیے آگے آیا ہے جی، جی۔ اس نے اپنا کرتویہ نبھایا ہے کہ میں پولیس کو انفارم کیا ہوں جی تو اس کو ہراس نہیں کیا جائے گا کسی بھی حالت میں جی یعنی اکثر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں میں اس جھنجٹ میں پڑھوں جبکہ سرکار یہ کہتی ہے کہ صرف آپ کو انسانیت نبھانی ہے بالکل بالکل سر اسی سے بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال ہے آپ نے جیسے ہمیں بتایا کہ اگر ہم وکٹم کی مدد کر رہے ہیں تو پانچ ہزار تک کی جو ہے آپ نے بتایا کہ مددگار کو اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی تک جو ہے اگر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے رشتے دار اب تک نہیں آئے ہیں اس بندے کو ہاسپٹل تک لے کر جانا اس کے تمام کاروائیاں وغیرہ کے لیے سر اس میں اسٹیٹ کس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے وکٹم کے لیے جب تک کہ اس کے رشتے دار نہ پہنچ جائیں کیا ہے اس کے لیے لاز دیکھیے اسٹیٹ اور گورنمنٹ جی یہ بہت بڑی کنسیپٹ ہے we all part and parcel of the state we all absolutely تو اسٹیٹ کوئی الگ چیز نہیں ہے پولیس ہر جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتی ہے ہر عام آدمی کا فرض بنتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے طور پر زخمی کی مدد کرے جو گھائل ہوا ہے ہو سکے تو اس کو شفٹ کرے ڈاکٹر لوگوں پر ذمہ داری دی ہے پیپر بعد میں کرو اس کے پہلے اس کو ٹریٹمنٹ دو save his life that is the utmost priority جی اس کی جان کی حفاظت کرنا اس کو بچانا that is the first priority جس بھی ہاسپٹل جی۔ میں آ رہا ہے جو بھی ہاسپٹل میں کوئی ہاسپٹل وہ پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کرے گا جی ڈائریکشن گورمنٹ ہر ہاسپٹل کو ڈائریکشن دیا ہے جی۔ پہلے پیشنٹ کی مدد کرو بعد میں کاغذی فارمیلٹیز بعد میں کرو اور آپ نے اس کی پہلے مدد کرنی ہے تو اسٹیٹ جو کنسپٹ ہے نا اسٹیٹ کون الگ نہیں ہے ہم سب لوگ مل کے اسٹیٹ بنتا ہے جی، اور پولیس کا ہی کام ہے کہ اس کو مدد کرنا پولیس آئے گی پھر اس کو لے کے جائے گی اگر ایک آدمی وہاں پہ کسی کا ایک دم کنفرم ہوا ہے کہ یہ مر گیا ہے جی کہ اس کو ہاسپٹل لے جانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو بات شاید الگ رہے گی لیکن ہم عام آدمی جو ہے جی۔ کوئی مر گیا ہے ایسا ظاہر کرنے کے پاتر بھی نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے اٹ از اونلی ڈاکٹر بالکل جو یہ کام کر سکتا ہے جی اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آبویسلی وکٹم کا جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے تو جو وکٹم ہے اس کی شکایت درج کروانے کی کیا مدت ہے کتنی دیر میں وہ شکایت درج کر جی جی،, جی شکایت کیسے ہے وکٹم نے ہی کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو جی۔ بتایا جی۔ کہ جس آدمی نے پیڈیسٹرین ہے جانے والا ہے روڈ سے وہ دیکھ رہا ہے وہ پولیس کو انفارم کرتی ہے وہ اس نے آلریڈی وہ ایکسیڈنٹ انفارم کیا ہے جی۔ ابھی جو زخمی ہے نا اس کو پولیس کانٹیکٹ کرے گی ایک انویسٹیگیشن پروسیس ہے ہر کرائم جی۔ میں یہ چھوٹا سا کرائم ہے پولیس انویسٹیگیشن میں اس کا بیان لے گی جی۔ کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ڈرائیور کو نوٹس نکالا جائے گا موٹر ویکل ایکٹ کے نیچے کہ تمہارا کیا ایکسپلینیشن ہے کیا تم کو کہنا ہے کہ یہ آدمی آ کے خود تمہاری گاڑی پر پٹک گیا یہ بچہ دوڑ کے آیا رستے پر اچانک رائٹ اس کی غلطی غلطی تھی تمہاری نہیں تھی تو تم آ جاؤ تمہارا بیان دو تمہارا ایکسپلینیشن دو تو ایسا کوئی لمٹ ہونے کی ضرورت نہیں یا تو کئی بار کئی ایکسیڈنٹ کیسز میں پولیس اپنی طرف سے فریادی بنے ہیں اور کرائم اچھا۔ رجسٹر ہوا ہے وہ پولیس کی ذمہ داری بھی ہے سو جی۔ وکٹم ڈرائیور یا تو کوئی عام آدمی یا تو پولیس تو کرائم رجسٹر ہوگا یہ کرائم جو ہے گنا جو ہے جی۔ یہ بیلیبل ہے جی۔ جی۔ کم سے کم میکزیمم سزا جو ہے موٹر ایکسیڈنٹ میں آدمی مر جاتا ہے آج کا جو قانون ہے اس کو میکزیمم سزا جو ہے دو سال تک ہے بیبل آفینس بیبل آفینس ہے اس میں انٹینشن ٹو کمٹ آفینس نہیں ہے موومنٹ ہوا ہے ہو چکا ہے جی۔ سر ہم جیسے روڈ ایکسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں آپ نے بتایا کہ ان کو جو ہے ہاسپٹل لانا چاہیے ان کا علاج کرنا چاہیے تو یہ علاج کا جو خرچ ہوتا ہے یا ان کا جو بھی جانی نقصان ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے اس کو کون کمپنسیٹ کرتا ہے کس طریقے سے وہ کمپنسیشن جو ہے اپنا مانگ سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹرائیبونل کر کے ایک ٹرائیبونل بٹھایا گیا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں بھارت کے اچھا جی ان کے پاس اس آدمی نے ارجی کرنا ہے کہ میرا یہ مال کا نقصان ہوا ہے گاڑی کا یا تو میری ہیلتھ کا نقصان ہوا ہے اتنا مجھے خرچہ کرنا پڑا ہے جی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیر ٹوٹا تھا ہاتھ ٹوٹا تھا ریپس جی۔ جی۔ کی ہڈی ٹوٹی تھی تو میں جا نہیں سکا میرا انکم وائز نقصان ہوا ہے میرا بزنس کا نقصان ہوا ہے تو انشورنس کمپنی جو ہے اس وہیکل کی ایکسیڈنٹ کرنے والے وہیکل کی اس کو ڈائریکشن دیا جاتا ہے کہ تم اس کا کمپنسیشن دے دو ڈیتھ ہوئی ہے کس کی رشتے داروں کو کمپنسیشن ملے گا سر کتنا آپ کو یہ جو ہے ہمارا لا کہتا ہے کہ کتنا کمپنسیشن ہونا چاہیے کیونکہ اگر جان گئی ہے تو یعنی ایک پورا انسان گیا ہے گھر کا کمانے والا انسان اگر چلا جائے تو پھر کیسے کمپنسیشن کو جو ہے ڈفرینشیٹ کریں کمپنسیشن کو ڈفرینشیٹ کرنے کے سمے جی ویوہار سے یہ دیکھا جاتا ہے ان پریکٹیکل لائف کہ کون مرا ہے جی اوکے ایک غریب آدمی مرا ہے جس کی آمدنی دو سے تین سو روپیہ ہے ایک دن کی اوکے لیبر ہے اس کا کمپنسیشن کا رقم جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے مڈل کلاس ایک آدمی جو ہے senior officer in the earning lot of things ایک بزنس مین ہے ایک پروفیشنل ہے تو کمپنسیشن کا کوئی لمٹ نہیں ہے جی کس کی لائف گئی ہے بالکل اور لائف جانے میں کس کی ذمہ داری ہے کوئی آدمی خود جا کے گاڑی کے نیچے سوسائڈ کرے گا یا اس کا پارشیل نگلیجنس رہے گا ففٹی پرسینٹ نگلیجنس اس کے آنکھ پہ جاتا ہے جی تو اس کا وہ کم بھی ہو جائے گا compensation family can demand family can demand only only family جس سمے آدمی مر گیا ہے موٹر ایکسیڈنٹ میں تو family can will come forward وہ ارضی کریں گے اور کمپنسیشن جی۔ مل جائے گا کمپنسیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے جی۔ اچھا۔ کئی جگہ پہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ کمپنسیشن ملا ہے کئی جگہ پہ دس لاکھ ملا ہے پانچ جی۔ لاکھ ملا ہے ڈیپینڈنگ گریوینس بنا انشورنس کی کار یا گاڑی کو تو آپ الاؤڈ uh, بھی نہیں کرتے ہیں گاڑی کا انشورنس کمپلسری ہے before come on the road جی جی ایبسلیوٹلی ہاں اور جس دن میں گاڑی چلا رہا ہوں ہاں۔ اس دن میرا انشورنس ہونا چاہیے جی جی جی جی اور اس میں میری سیکیورٹی ہے اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی اگر گاڑی چوری ہو جاتی ہے جی جی پچیس لاکھ کی گاڑی چوری ہو گئی کمپنسیشن ملے گا گاڑی کا ڈیمیج ہوا کمپنسیشن ملے گا جی۔ تیسرے آدمی کو کوئی نقصان ہوتا ہے اس کو کمپنسیشن انشورنس کمپنی دے گی جی۔ میرے لائف اینڈ سروائیول کا سوال ہے کمپنسیشن دے گی کیونکہ ہر ٹائم باہر والا آدمی زخمی ہونا چاہیے ایسے نہیں جی۔ اندر والا بھی زخمی ہو سکتا ہے پیسنجرس رہتے ہیں فیملی رہتی ہے سب کا سیفٹی اس انشورنس میں ہے تو انشورنس از کمپلسری اور بنا انشورنس گاڑی چلانا تو اچھا۔ یہ پرکار کی گاڑی راستے پر آنی چاہیے یعنی کوئی ٹیکنیکل جی۔ فالٹ نہیں ہے ٹیکنیکل فالٹ ہونا نہیں چاہیے اچھا۔ اس کا مینٹیننس اچھا ہونا چاہیے اور گاڑی چلاتے سمے جو ڈرائیور ہے اس نے شراب کا یا کسی انیہ چیز کا جی نشہ کر کے گاڑی چلانا نہیں ہے موٹر ویکل ایکٹ میں لکھا ہوا ہے جی اگر وہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کر رہا ہے وہ ڈرنک ہے جی تو اس کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ میں سزا ہے اور ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے سپوزنگ اس نے ایکسیڈنٹ نہیں بھی کیا لیکن وہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو سزا ہوگی اس قلم کے نیچے اس کا ایکسیڈنٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ڈنک اینڈ ڈرائیو کے لیے پلس وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کی الگ سزا آئی پی سی میں دی گئی ہے جی۔ اس کے مطابق ہو جائے گا یہ اور جو ڈرائیور ہے وہ اگر شرابی ہے تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو نکالا جاتا ہے مالک جو ہے کمپنی جو ہے جی۔ کارپوریشن جو ہے اس کو نکال دیتی ہے کہ یہ شرابی آدمی ہے یہ گاڑی چلانے کے لائق نہیں ہے because you have to concentrate on public on road safety سب دیکھ کے گاڑی چلانی ہے جی۔ تو آپ ڈرنک کر کے گاڑی نہیں چلا سکتے اور اس کے جی، لیے کانشیسنیس جی۔ ہونا بہت ضروری ہے کانشیس ہونا چاہیے آدمی سر جی۔ کچھ اور ایکسٹرا اس کے اوپر لگتا ہے جیسے روڈ سیفٹی وائلیشن آپ کر رہے ہیں یہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جو ہے یہ تو آپ کی روڈ سیفٹی میں بالکل آتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ہے پلس جو ہے آپ نے کہا آئی پی سی ایکسیڈنٹ کیس کا بھی جو ہے وہ بھی الگ ہے تو سزا میں اس کے زیادہ کچھ ہوتا ہے ایکچولی ان کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ کئی پبلک فنکشنس میں جہاں پہ بھیڑ بھاڑ جمتی ہے کوئی فیسٹیولس ہے ایسے ممبئی یا پونے یا ناگپور ایسے جو بڑے شہر ہے پولیس کو اتھارٹی دیا ہے ان کو ایک گن دیا گیا ہے جی جو اس آدمی کے ڈرائیور کے منہ میں ڈال کر جی، جی۔ وہ ڈرنک ڈرنک ہے یا ہوش میں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کیا جائے گا اگر وہ ڈرنک ہے تو اس کو گاڑی سے نکالا جائے گا ہی کان ڈرائیو دا کار دیر آن ورڈس اس کو فائن بھی بھرنا پڑے گا اور کئی بار یہ اسی استھتی میں پانے کی وجہ سے اس کا لائسنس بھی آگے جا کر ضبط کینسل ہو جائے گا جی تو سر یہ تو بات رہی hit and run drink and drive اور ایکسیڈنٹس کی جو اندر ریزن ہے وہ انڈیا میں کافی پاپولر ہے امانگس دا یگ جنریشن یگسٹرس کے بیچ جی۔ وہ ہے ریش ڈرائیونگ یعنی اوور لمٹ اوور اسپیڈنگ کرنا جی۔ اس وجہ سے اکثر جو ہے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جی۔ تو ریش ڈرائیونگ کے لیے ہمارا قانون نے کتنے سخت لاس امپلیمنٹ کیے دیکھو گاڑی جو میں نے چلانی ہے ایک آدمی نے چلانی ہے وہ گاڑی میں نارمل اسپیڈ پہ چلاؤں اگر میں سٹی میں چلا رہا ہوں اگر میں ہائی ویز پہ چلا رہا ہوں نیشنل ہائی وے ہے اسٹیٹ ہائی وے ہے ایکسپریس ویز ہے فری ویز ہے جی۔ تو وہاں پہ اسپیڈ لمٹ دیا گیا ہے اس کو پار کر کے آگے جانے والا دوشی پایا جائے گا اس کو ڈنڈ ہو جائے گا وہ اگر اس میں ایکسیڈنٹ کرتا ہے ایکسیسو اسپیڈ کی وجہ سے جی اس کو ایکسیڈنٹ کی بھی سزا ہو جائے گی الگ سے آئی پی سی کے نیچے جی۔ تو گاڑی جو نکال راستے پر نکالنے کے اور چلانے کے جو نیم ہے جی۔ یا اس کا جو بنایا ہے موٹر وہیکل ایکٹ میں وہ آلریڈی دیا ہے کہ آپ کا اسپیڈ کیا ہونا چاہیے جی۔ ہاں۔ آپ کی گاڑی کتنی مینٹینڈ ہونی چاہیے آپ کے ٹائرس کیسے ہونے چاہیے آپ کی بریک سسٹم اچھی ہونی چاہیے ہاں۔ اور ریش ڈرائیونگ از جی آپ کو ریش ڈرائیونگ کرنا نہیں ہے ریش نگلیجنٹ اور reckless driving and if it's amounts to accident جی اٹ از پنشیبل کیونکہ ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے کیونکہ ہٹ اینڈ رن میں جو ہے ایکوزڈ ہوتا ہے in the essence of the movement اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن ریش ڈرائیونگ میں ہی نو اس سرکار نے اتنی اتنی اسپیڈ اس روڈ پہ رکھی ہے جی جی پر کہیں نہ کہیں پتا ہے کہیں نہ کہیں یس ایگزیکٹلی ایبسولیٹلی اور سر ہم بات کر رہے ہیں ریس ڈرائیورس کی اور جیسے عباس نے بھی کہا کہ ٹین ایجرز میں جو ہے اس طریقے کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی خطرناک سچویشن آ گئی ہے کہ ہر کسی کے پاس جو ہے ایک لائف سٹائل کا ایک اپر سٹینڈرڈ کا جو ہے ایک بڑا شوق چلا ہوا ہے کہ اور آج کل تو ماں باپ بھی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایٹین انڈر ایج کے بھی ان کے حوالے کبھی موٹر بائک کر رہے ہیں کبھی کار کر دیتے ہیں کہ بچہ جلدی سیکھے جلدی جوان ہو رہا ہے اور پھر اس طریقے سے جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ اس طریقے کا ہے اور اگر ایسے میں انڈر ایج ڈرائیور سے کسی طرح کی خطا ہو جاتی ہے اگر انہوں نے روڈ سیفٹی وائلیشن کیا ہوا ہے یا ان سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایسے میں سر کون خطا وار ہے ماں باپ یا وہ بچہ میرا ایسا آبزرویشن ہے کہ ماں باپ کوئی پروموٹ نہیں کرتے ہیں وہ پرسنٹیج بہت کم رہے گا کہ کسی باپ نے اپنے اٹھارہ سال کے نیچے والے بچے کو خود چاوی دیا ہے اور اس کو بولا ہے تم گاڑی چلاؤ جی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے گاڑی کی چابی سیکریٹلی چراتے ہیں ان کو کریز رہتا ہے کہ میں گاڑی چلاؤں میرے پاپا چلاتے ہیں ممی چلاتی ہے ڈرائیور آتا ہے وہ چلاتا ہے تو بچہ جا کر شاید گاڑی اسٹارٹ کر کے پبلک روڈ پہ آ جاتا ہے اور اس کے پاس آبیسلی مائنر ہونے کی وجہ سے لائسنس نہیں رہے گا اس کو قانون نے ایٹین سال کے پہلے گاڑی چلانے کا لائسنس بھی دیا نہیں ہے بالکل ویسے بھی وہ گاڑی چلاتا ہے پکڑا جاتا ہے اس اس نے ایکسیڈنٹ کرنے کی ضرورت نہیں کو جوینائل جسٹس بورڈ کے سامنے جو بچوں کے لیے مائنر جی۔ لوگوں کے لیے جو بورڈ اچھا۔ رکھا گیا ہے اچھا۔ اس کا الگ سے کوڈ بنایا ہے گورنمنٹ نے اچھا اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اچھا وہاں پہ اس کو اندر رکھنے کی کوئی پروویژن نہیں ہے نہ کہ اس کو فائن کی کوئی پروویژن ہے یا سزا کی کوئی پروویژن ہے لیکن اس کے پاس سے گڈ بہیویئر کا بانڈ لیا جائے گا کہ اس کے بعد تم یہ کام نہیں کرو گے اگر درباگیہ سے وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو پروموٹ کیا ہے گاڑی چلاؤ جاؤ لے کے بنداس تو شاید اس کے ماں باپ کو ذمہ دار قرار کرنا پڑے گا اور ماں باپ کو سزا جو ہے تین سال کی سزا تک اچھا اور فائن بھی ہے اچھا بچہ چھوٹ جائے گا بچے کا بانڈ صرف ہو جائے گا لیکن ماں باپ کو سزا ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ کا انوالومنٹ اس میں ہونا چاہیے جی۔ اچھا۔ کہ ان کی اس میں مرضی شامل مرضی شامل ہونی چاہیے جی لیکن اگر ماں باپ کہے کہ ہم نے اسے پہلے ہی وارن کیا تھا اور ہم نے اجازت نہیں دی تھی تو شاید ان کو کچھ ہو نہیں سکتا ہے پھر جی کیونکہ جی. کوئی بھی ماں باپ جی. اپنے بچے کو ڈینجر میں جون میں لانا نہیں چاہیں گے جی بچوں کو کریز رہتا ہے لیکن جیسے کہ ہم نے شروعات میں انٹروڈکشن میں ہمارے کہا کہ روڈ ایکسیڈنٹس میں جو ہے آج ٹین ایجرس کی وجہ سے نائن پرسینٹ جو ہے اس کا کانٹریبیوشن ہو رہا ہے تو ہاں۔ ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ٹین ایجرز یا ان کے ماں باپ کو جن کو پتا ہے ان کے گھر میں ٹین ایجرز ہیں اور ساتھ ہی ایسے موٹر اور وہیکلس وغیرہ ان کے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں آپ انہیں انکریج کرنے کے لیے کیا کہیں گے نہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے آن دا کنٹری جی تو there is a way of public education ultimately یہ لوگوں کو بولا جانا چاہیے گاڑی تو آپ نے چلانی ہے لیکن آپ کے پاس ویلڈ لائسنس ہونا چاہیے گاڑی اچھی حالت میں ہونی چاہیے گاڑی چلانے کے لیے آپ میجر ہونے چاہیے فور ویلر جب تک ہے اسکوٹی بیٹی کا لائسنس بلو آفٹر سکسٹین بھی دیا جاتا ہے لیکن بڑی گاڑی جو ہے بڑی ذمہ داری لے کر رستے پر آتی ہے جی اور اس سے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بچے کو تو سزا ہوتی نہیں ہے جی بلو ایٹین ایئرس والے کو جی لیکن جو گھائل ہوا جو مر گیا اس کا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا بالکل جی تو پوری آبادی نے سماج نے اس کا ذمہ داری لینا چاہیے کہ میں میرے بچے کے بچے کے ہاتھ میں یہ چابی نہیں دوں یا اس کے ہاتھ میں چابی نہیں لگے اس کو سمجھائیں اس کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی تو پرٹیکولر ایج پہ آ جا تیرے ہاتھ میں چاوی دوں گا موٹر ٹریننگ اسکول میں جا کر تو ٹریننگ لے بالکل جی۔ تیرے کو گاڑی بھی دوں گا میں ہو سکتا ہے شاید اس کی گاڑی کی چاوی کسی کے لیے اس کا موت کا فرمان موت کا فرمان ہو تو سر ہم ہم نے بات کر لی ٹین ایجرس کی بات کر لی ہم نے غیر ذمہ دار ڈرائیورس کی بات کر لی اور یہاں پر جو ہے ان کے علاوہ بھی جو ایک سیکشن ہے ہمارا وہ ہے ویمن ڈرائیور کا اور ان ان کو کو بھی جو جو ہے ہے روڈ پر کافی ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں شائستہ جبکہ ہمارے سماج میں ہمارے قانون نے جو ہے مین اینڈ وومین کو ایکول رائٹس دیے ہیں کہ وہ دونوں لائسنس حاصل کر سکتے ہیں جی اور دونوں کو ایکول رائٹ ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی اتار سکتے ہیں جی اور ان دا فیکٹ میں اپنے بات پیش کرنا چاہوں گا کہ my mother is a much better driver than me تو میں نے دیکھا ہو جی جی جی ایفیشینٹلی ڈرائیو آن روڈ پر سر یہ تو مت جی۔ ہے ہمارے یہاں کہ women are not very safe women are not very good driver so ان کے لیے uh, کیسے ایشوز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے لا جو ہے انہیں بھی انکریج um, کرتا ہے یا موٹیویٹ کرتا ہے لا تو موٹیویٹ کر رہا ہے جی جو عام استھتی دکھ رہی ہے دیش میں کہ عورتیں جو ہمارے دیش کی ہے کوئی پیچھے نہیں ہے جی عورتوں نے ہر فیلڈ میں ہر سیکٹر آف لائف میں اپنا جو کوائن ہے وہ بڑھیا ہے یہ ثابت کر دیا ہے بالکل بالکل بالکل آپ نے دیکھا ہے پریسیڈنٹ سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر منسٹر سے لے کر چیف منسٹر سے لے کر جی اور کون سی انڈسٹری میں کون سے ٹریڈ بزنس میں عورتیں نہیں ہیں انڈسٹری میں نہیں ہے سب جگہ پہ ہے جی good drink they are more intelligent more careful as they take care of their family and they shoulder lot of responsibility وہ ذمے دار ہے گاڑی چلاتے سمے بھی وہ بہت ذمے دار رہے گی جی جی جی جی انفیکٹ ایک ایسا ہمارے پاس رپورٹ بھی ہے جی۔ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ women are more safer driver than the men ان کے پاس جو ہوتی گاڑیاں جو ہوتی ہیں کافی سیف ہوتی ہیں بہت ہی سیفٹی کے ساتھ وہ چلاتی ہیں اور تمام جو سیفٹی رولز ہیں ان کو بھی کافی ابائڈ کرتی ہیں لیکن سکے کا دوسرا پہلو جی۔ یہ ہے کہ ہمارا آج کا سماج جو ہے ابھی بھی اسی طریقے سے ایک سوچنے والا جی، ہے کہ عورتیں تو گاڑی چلا نہیں سکتی ہیں جی۔ اور یہ مائنڈ سیٹ جب سڑک پر آ جاتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مرد جو ہے کسی خاتون کو تنز کرتے راستے میں یہ جی، خاتون ہے یہ جی۔ کیا گاڑی چلا پائے جی جی سر ایسے میں ایسے اگر پینکنگ حالات ہوں ایک خاتون کے لیے ایک لیڈی کے لیے اور اس سے کسی طریقے کا خدا نخواستہ آفینس ہو جائے یا کسی طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے ایسے میں کون گلٹی ہے سر یہ ٹینڈنسی کب کرنی چاہیے ہم نے یہ ٹینڈنسی کو ہٹانا چاہیے men and women are equal now اور یہ جو ٹونٹنگ ہے کسی لیڈی کو تکلیف دینا ہے ٹانٹنگ کرنا ہے یہ کیا گاڑی چلائے گی جی یہ دھیرے دھیرے نکل جانا چاہیے جی اور سمجھو کہ ان کی ٹانٹنگ کی وجہ سے ان کے ہراسمنٹ کی وجہ سے وہ جی، اگر کوئی غلطی سے دھیان ہٹ جاتا ہے جی۔ تو she may not be held responsible provided اس نے ثابت کرنا چاہیے کہ یہ میرے کو تکلیف دے رہے تھے گاڑی نکالنے نہیں دے رہے تھے جی جی جی سامنے اڑے ہوئے تھے ہو رہا تھا جی، ان کے ساتھ جو ہے سوسائٹی میں اکثر دیکھا جاتا ہے الٹرکیشن ہو رہا تھا بالکل بالکل بالکل تو ایسے میں اس ویمن اس خاتون پر جو ہے اتنے چارجز نہیں چارجز تو لگیں گے لیکن سجا ہونے کا چانس کم رہے گا اچھا وہ جب ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ اس وجہ سے میرے ہاتھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی جی جی جی اور میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر جب ہم روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ خدا نا خاص سی بھی مائنر مسٹیک ہو گئی تو فوراً جو ٹرافک حوالدار ہے وہ بائک یا کار کی چابی نکال لیتے ہیں اور یہ بہت کامن ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے ویورز نے ہر کسی نے فیس کیا ہو جی, تو اس صورت حال میں جی۔ ہمارے ویورز کے لیے آپ بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں وہ جی کیا یہ ویلڈ ہے ایسے نکال لینا چاہیے نہیں نہیں اٹ از انویلڈ اچھا ایکچولی پون پارک کر کے ایک کیس ہے ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا اس نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے اندر آر ٹی آئی کے اندر پولیس کے پولیس سے پوچھ تاچھ کی تھی کیا پولیس کے آپ کو آپ کے پولیس والے کو گاڑی کی چابی نکال لینے کی اجازت دے رکھی ہے جی تو دا آنسر از نو اچھا no police officer can remove the vehicle unless وہ گاڑی لے کر بھاگنا چاہتا ہے ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ آدمی نے ایکسیڈنٹ کیا ہے پولیس وہاں پہ موجود ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنا چاہ رہا ہے ابرپٹلی تو نکال سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے لیکن نارملی جو ٹو ویلرس کے بارے میں ہوتا ہے پولیس اس کو سائڈ میں لگاتی ہے جی۔ اس کا چابی نکال لیتی ہے عام طور پہ police are not allowed police کو کوئی ادھیکار دیا نہیں ہے گاڑی کی چابی نکالنے اور اگر کبھی ایسا ہو گیا جو اکثر ہمارے ویورس کے ساتھ ہوا ہے تو اس صورت حال میں وہ شخص کیا کر سکتا ہے پولیس کے پاس کمپلینٹ کرنے کا اس پولیس ادھیکاری کے پولیس عملدار کے خلاف اچھا اس کو قانون کے مطابق سزا ہوگی دنڈ ہوگا اوکے تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے ایز اے سٹیزن آپ کو بھی اپنے رائٹس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے ناظرین جیسے کہ سر نے ابھی ہمیں یہاں پر بتایا کہ اگر اس طریقے سے آپ سے کسی طرح کا کوئی وائلیشن ہو رہا ہے اور اگر آپ سامنے جو ہے ٹریفک آفیسر دیکھیے سب سے پہلے تو ان کو بھی آپ تعاون دیجیے ان کا بھی ان کو بھی آپ کوآپریشن دیجیے اور پھر اگر خدا نخواستہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ اس طریقے کی ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ بے شک اپنے رائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں پولیس اسٹیشن جا سکتے ہیں اس آفیسر کے خلاف جو ہے شکایت درج کرا سکتے ہیں مائی رائٹ سر یس اوکے تو سر اسی سے جڑا ہوا میرا اگلا کوشچن ہے کہ جیسے کہ ہم جو ہیں روڈ پر ہیں روڈ سیفٹی کی ہم بات کر رہے ہیں لگاتار ہمارے ناظرین کے سامنے تو یہاں پر جو ہے ہم ہم سے کہا جاتا ہے کہ روڈ سیفٹی کے لیے آپ کو آپ کے اگر کار میں ہیں تو بیلٹ کا دھیان دیجیے بائک پر ہیں تو آپ ہیلمٹ کا دھیان دیجیے اور اسی طریقے سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو نہیں ہونا چاہیے اینڈ بہت ساری چیزیں آج کل تو موبائل پہ لوگ بات کرتے کرتے جاتے ہیں جی۔ تو اس طریقے سے اگر کسی طریقے کا ہم وائلیشن دیکھ رہے ہیں اس کے وائلیشن کے سر کیا سزائیں ہوتی ہیں کتنا فائن ہوتا ہے جو کہ ایک شہری کو ہے پے کرنا ہوتا ہے دیکھو ہیلمٹ جو ہے ٹو ویلرس والوں کی سیفٹی کے لیے دیا جی جی بالکل اور helmet is compulsory for both the passengers دونوں جو موٹر وہیکل پہ بیٹھے ہیں چھوٹی ٹو ویلر جی۔ پہ تو ان کی سیفٹی کے لیے دیا گیا ہے جی جی پیسے کی پینلٹی ہے اس میں سو روپے دو سو روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک جی اور سیٹ بیلٹ کا سوال رہا اس کا بھی اسی مطابق جی۔ چھوٹا موٹا اماؤنٹ کا فائن ہے لیکن وہ سیٹ بیلٹ کس لیے دیا گیا ہے بالکل not only front seat even the back seat holders انہوں نے بھی سیٹ بیلٹ لگانا چاہیے اس کا سیفٹی کا ارادہ ہے اس کے پیچھے جی کہ جو ایئر بیگز ہے اگر سیفٹی جی۔ بیلٹ لگا ہوا ہے سیٹ بیلٹ تو یہ ایئر بیگ کا آپریشن ہوگا ایئر جی۔ بیگ اگر باہر آ جاتی ہے تو آدمی سیف ہو سکتا ہے جی, جی، وہ پٹکے گا ایئر بیگس پر جی ادروائز وہ کیسے پٹکے گا کہاں پہ گرے گا اس کا اور کہاں پھینکا جائے گا معلوم نہیں دروازے کھل جاتے ہیں ویکل جو ایکسیڈنٹ میں مل جاتی ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے آدمی جی، باہر جی، پھینکا جا سکتا ہے جی، باہر پھینکا گیا تو اس کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوگا تو سیف بیلٹ جو ہے سیفٹی بیلٹ جو ہے لگانا ہی چاہیے اگر نہیں لگائے تو اس کو پانچ سو ہزار تک جرمانہ بھرنا پڑے گا دنڈ بھرنا پڑے گا جی جی اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ سر نے تو کہا کہ پیچھے جو بیٹھے ہیں گاڑی میں انہیں بھی سیٹ بیلٹ لگانی چاہیے ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ مین ڈرائیور ہی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا بس وہی تک کافی ہوتے یا تو ان کے پاس جو بیٹھتے ہیں چھوٹا گود میں لینے والا بچہ جو ہے اس جی۔ کو فرنٹ سیٹ پہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ کر رہا ہے آدمی پرائیویٹ جی، کار میں میں جی، اس جی، اس کا بچہ کی گود بیٹھا ہے یا اس کے باجو والا بچے کو لے کر بیٹھا ہے قانون کہتا ہے کہ بچہ جو ہے پچھلے والی سیٹ پہ ہی رہے گا فرنٹ سیٹ پہ نہیں رہے گا اوکے تو ایسے میں ٹریفک آفیسر جو ہے آپ کو پکڑ سکتا ہے آن دا اسپاٹ فائن بھی کر سکتا ہے یا تو آپ کا چلان بنا سکتا ہے آپ کو کورٹ میں آنا پڑتا ہے اور ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں اگر ہم پکڑے گئے تو آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارا لائسنس بھی جی، لائسنس بھی رد ہو سکتا ہے تو سر جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ہیلمٹ اور پیلین رائڈر اسے بھی ایسینشیل ہے ہیلمٹ پہننا تو ایک کامن سچویشن ایک کامن پرابلم ہو سکتا ہے شاید ہم ممبئی والوں کو ایسا نہ لگے کہ یہ کامن ہو وہ یہ ہے کہ جب ہم رکشا پکڑنے جاتے ہیں تو رکشا والا اکثر منع کر دیتا ہے ہمیں نہیں جی، جانا جی تو ٹھیک ہے ہم دوسری رکشا کی امید میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ کیا گناہ ہے کیا اس پہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں سر یہ تو جی۔ ہم نے بات کری لیکن ہم بات کریں اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی جی، اب یہ پبلک پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ہے لیکن اگر آپ دیکھیں آج ان کی سچویشن تو ہمیشہ پبلک کی تو سنی جاتی ہے ہی نہیں اگر وہ جہاں جانا چاہتے ہیں سامنے والا اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ نہیں نہیں لے کر جائیں گے تو ایسے سچویشن میں کیا کیا جائے ایز اے سٹیزن ٹیکسی یا آٹو رکشا جی بیسیکلی جب روڈ پہ لا کے اس نے ٹیکسی کھڑا کیا ہے آٹو رکشہ کھڑا کیا ہے اس میں کوئی بھی پیسنجر اس کو بنا بتائے بیٹھ سکتا ہے اچھا اور اس کو بول سکتا ہے میرے کو فلانی جگہ پہ جانا ہے اچھا اور رکشہ والے کو اس کو وہاں پہ لے جانے کا اس کا فرض ہے اور اگر اس کے پاس جینیون ریفیوز کرتا ہے جی تو اس کو پینلٹی ہے لیکن اچھا۔ کیا کرنا ہے پیسنجر نے جی۔ وہ مان نہیں رہا ہے فوٹو نکال لو ابھی سب کے پاس موبائل میں فوٹو ہے بالکل اور پولیس کو شکایت کرو تو پولیس کو اس کو بلا لے گی اور اس کو جرمانہ کرے گی تو اس کو جرمانے کی جگہ پہ پیسنجر جو لے کے جانا پر بڑھے گا ایکچولی جی،, جی جی جی یعنی یہ ہوتا ہے بس کہ اگر آپ کو جو ہے اپنے رائٹس پتا ہوں ایز اے سٹیزن آپ کو پتا ہے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ رکشا ہے یہ کیب ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمیں جو ہے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ہے نہ کہ ان کی مرضی جی۔ چلانے کے لیے اگر آپ میں یہ کانفیڈینس ہوگا تو سامنے والا بھی جو ہے <clears throat> آپ کو اتنا ہی سیریس لے گا اور آپ کے لیے اتنا ہی کارآمد ثابت جی، بالکل یعنی سرکار ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہے اتنے سارے رائٹس ہے پر افسوس یہ ہے شائستہ public are unaware of their rights بالکل اور آخر میں بس سر کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے ویورس کے لیے دیا تاکہ سر کے نالج سے ہمارے ویورس کو بینیفٹ ہو سکے جی اس ایپیسوڈ کا جسٹ شائستہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایکسیڈنٹ کے وقت ہیومینٹی کو فرسٹ رکھنا ہے ارسپیکٹو آف کاسٹ کلر اور ریلیجن اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہمیں ایکولی سرکار جو ہے ڈرائیونگ کرنے کا رائٹ دیتی ہے and it is scientifically proven that women are much better driver than men اور جی۔ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ جب بھی چاہے وہ پلین ہو یا بائک رائڈر ہو ہمیشہ ہیلمٹ پہننا چاہیے and also the seat belt اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کو ہمیشہ اپنی گاڑی کا انشورنس کروانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جی جی جی سر آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ جی آپ یہاں پر آئے اور آپ نے جو ہے اپنا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے بہت ہی قیمتی ہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے ہمیں دیا ہمارے ناظرین کو دیا آخر میں کوئی ہمارے ویورس کے لیے آپ کے پاس میسج ہے میسیج میں اتنا ہی دینا چاہوں گا کہ ویکلس کی آج کی جو سنکھیا جو ہے جی جی اور دیش کے آبادی کی جو سنکھیا ہے اتنی بڑی ہے جی تو گاڑی چلاتے سمے ہماری گاڑی ٹھیک طرح سے روڈ پہ لے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم نے گاڑی چلانی ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو کسی کا ہاتھ پیر نہ جائے کسی جی۔ کی جان نہ چلی جائے جی۔ اور ہمیں خود کو کرائم میں پھنسنا نہیں پڑے جی بالکل تو گاڑی سیف چلاؤ گاڑی ماڈریٹ سپیڈ پہ چلاؤ گاڑی ڈیلیجنٹلی چلاؤ جی don't be negligent don't be careless for the general public thank thank thank you you so so much much you very much ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا ہمارا ایپیسوڈ روڈ سیفٹی اور موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت آپ نے اس میں تمام چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی باتوں کو جو ہے بغور دیکھا ہوگا بغور سنا ہوگا جیسے کہ یہاں پر ہر کوئی شخص جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ روڈ سیفٹی جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ راہ گیروں کے لیے بھی بنائی گئی ہے جو کہ روڈ پر چلتے ہوتے ہیں ان میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ہو سکتا ہے ان کی اسپیڈ آپ کی اسپیڈ سے بہت کم ہے تو بس اسی امید کے ساتھ کہ آپ تمام کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ